حضرت سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے گورنر حضرت عطاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ انگوروں کی فصل کا اندازہ لگا کر ان کی زکوٰۃ کشمش کی صورت میں ادا کی جائے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خوش کھجوروں یعنی چھہاروں کی صورت میں ادا کی جاتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انیس